لما جئت به گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق امتی کا لا کے پیمبر کو رسوا نہ کر ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق فتنے جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیز دوستو اللہ سبحان و تعالی جا انسان ذات کے متھا بے شمار احسان نعمتوں آئیں لیکن اللہ رب العالمین جی یہ ایک انتہائی وڈی نعمت ہے جو اللہ سبحان و تعالی اصان کے اسلام جڑی نعمت نعمت سے نو مسلمان کے گھر میں جنم ورتو ان گھر اندر اصان نشو نما وجی ویجیاسیں آل میں جوانی تھی پہتسوں یہ اللہ سب حانو تعالیٰ جی نعمتوں اللہ تعالی احسان ہیں اللہ رب العالمی چاہے آدی کے گھر کے اندر پیدائش تھی ہے کہ عیسائی کے گھر میں جنم وتوں ہاں جی پیدائش تھی ہے یہودی عیسائی کو مذہب ہے وہ دکھارین دکھاری لیکن اللہ رب العالمین کروڑے کرم آسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اچان کے مسلمان کے گھر میں پیدا کیو اسلام جڑی نعمت تا نوازو الدین عند اللہ الاسلام اللہ سبحان و تعالی کے نزدیک معتبر دین مقبول دین پسندیدہ دین ومدر دین اسلام ہے اسلام تے اللہ سبحان و تعالی اساں کے پیدا کیو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آئے کل مولود یولد علی الفطرہ یحبدانہ او او ینصرانہ یمجسانہ ہر بار پنجے فطرت سے پیدا تھیندو ہے تو جا ان یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں یا ان کے مجوسی باہر جو پجاری بنائیں اصلا اللہ رب العالمین کے طرفا ہر بار اسلام کے فطرت سے پیدا تھیندو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے و الفاظ میں اعلان کرے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا علاوہ تو دین تمہاں قبول کو اسلام کیا شخص اسلام خالص اسلام وہ اسلام کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کی وہی ہے اسلام جو نالو اللہ سبحان و تعالیٰ جی وہی آئے اللہ تعالیٰ کے طرف آسمان تا جے سے نازل سے آئے وہ سے اسلام آئے وہ دین آئے جگا سے زمین تے کھائی ونجے زمین تے بنائی ونجے وہ سے اسلام نتی تھی سکے انہیں جے کرے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایو فرمائے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہ اولیاء فرمائے انہیں شہ کی پیروی کرو جیسا آسمان تا اللہ رب العالمین تمہاں کے لئے نازل کیا ہے ولا من اولیاء انہیں اللہ کے بئی کے کرے شے بھی پیروی نہ کرو کے شکا نہ حل جو جے ہلجو جلد بھی صحیح انہیں کے مطابق عمل کندو بھی صحیح تو اللہ سلحان و جا ہوئے عمل تمہاں تمہاں جو جو ہوئے ہوئے نیکیوں چنگائیوں ہوئے نیک و خیرات اللہ رب العالمین یقیناً قبول کون کہ اسلام کے طریقے تا ہٹل ہوں اسلام نالو آہے اللہ دے وحی جو جگہ سے اللہ سبحان و تعالی آسمان تا نازل کی انبیاء وہ نہیں جا پابند آہے امتی وہ نہیں جے پیروی جا پابند آہے ایس تائیں جو نبی کے بے اختیار نہ ہے جو اللہ کے وحی سے ہٹی کرے زندگی بسر کرے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحان و تعالی فرمائے تو فرما ان اتبع الا ما یوحا الیہ وما انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون فرمائے انسانو اے امتیو بدیو تو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کا علاوہ کندی شہزی تیرنی کون تو کریا مذاہب موجود ہوا تورات موجود ہو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی شریعت کیوں کچھ شیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں لیکن انہی کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالی پابند کرو تو تمہاں کے پیروی کرنی ہے انہیں شہزی جیسا مو تمہاں کے مسا آسمان تا نازل کیا ہے جدا سے آسمان تا نازل نہیں تھا نہ تھے وہ سے سچے شہر میں چون وجود میں آئی ہوجے کوفے کی پیداوار چون ہوجے انڈیا کی پیداوار چون ہوجے کتے بھی ہوجے لیکن اسلام انہی شہ جو نالو آئے جیسا اللہ سبحانہ و تعالی آسمان تا نازل کیا ہے اے اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے اللہ کے رسول ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه بالوتین ثم لقطعنا منه الوتین فما من احد عنه فرمائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی نزول کا علاوہ تمہاں کے بھی اختیار نہ ہے تو تمہاں پہنجے مرضی سا دین کے معاملے میں کا گال کرو پہنجے مرضی سا پہنجے خواہش سا وما ینتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کا علاوہ گلائیں دائی کونے پر فرمائیں جے کرے تمہاں اے اللہ کے رسول تمہاں دین کے اندر قابل غور گالا ہے تو دین اسلام کے اندر جر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار نہ ہے تو کوئی دنیا کے اندر کا بھی ایڑی شخصیت تمام سے نظر اچے تھی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص شان میں مقام میں فضیلت میں درجۂ رتبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہوجے دنیا کے اندر کو اڑو مانو آؤں سمجھاں تو پیدا ہی نہ ہے جو انبیاء جو سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ شخصیت اللہ رب العالمین فرمائے تو اللہ جا رسول تمام کے بھی اختیار نہ ہے جو تمام کا گال پنج طرفا چی وری چو تو سے دین ہے تمام وہی بدھاؤ جے کا اللہ سبحان و تعالی تمام جی طرف نازل کرے تو یا ایو ہر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغت رسالتک اے اللہ اللہ اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم وہ وہ وہ شے امت نہیں گال احکامات شریعت شریعت ما انزل الیکم من ربکم جے طرف رب طرفا نازل تھیا ہے تفال یہ نہ نہ کرو کی کے کے کے وحی مانن بلغ تر رسالت تو اللہ جو پیغام مانن کون رسالت حق ادا کون کرو تو مجھے عزیز دوستو اسلام جو اصل روح خالص اسلام چاہے اللہ کے ولی جو نالو اسلام آئے دنیا میں ہر انسان پابند آئے تو اللہ کے وحی بحی پیروی کرے اللہ کی وحی پرانے کریم جڑے نمونے سے اللہ سلحان و تعالیٰ وحی آئے اڑے نمونے اللہ کے رسول حدیث وحی آئے اللہ رب العالمین طرفہ نازل ہے یہ قرآن جو منکر کافر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو منکر کا فرا انہیں جو کفر میں تو کیا بھی قسم جو کوئی شک نہ ہے یہ قرآن جو منکر اللہ کے وہی جو منکر آئے یہ حدیث جو منکر اللہ کے وہی جو منکر آئے بھائی برابر آئیں کفر میں بھائی برابر آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے زبان وہی کا فرمائن تھا اللہ انی اوتی تل قرآن وہ مسلح ماں ہوں فرمائن تھا خبردار قرآن کریم جی تفسیر آئے قرآن کریم جو بیان آئے سم ان علینا بیان ہے یعنی قرآن جو بیان کریں قرآن جی تشریح کریں قرآن کے سمجھائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العالمین فرمائے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے تو اصل اسلام کیڑی سے جو نالو آئے قرآن سنت اللہ جو وہی جو نالو اسلام آئے انہیں بنی شین کے چڑے کرے ٹھیک ہے جے کرے اللہ کے رسول کے سنت کے موافق ہوں گی قرآن حدیث سے موافق ہوں ان کے وسلہ سوں وہ چون وارو گال کیر بھی نہ ہو جائے بھلے غیر مسلم ہو جائے پر جے کریں کو غیر مسلم بھی یہ چوے تو نماز پڑھن عبادت کرن فرض آئے اللہ جو بانے جو متا حق آئے تو اسا ان کے یہ تو کن چوندا سی تو غیر مسلم چوے تو لہذا ان کی گال غلط آئے نا وہ ان اڑی گال کے آئے جے اللہ کے کتاب کے موافق آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق آئے وہ جے ہندو ہیں غیر مسلم جی گال بسا منن جنا تیار آئے جے کریں قرآن سنت کے خلاف کہ عالم کی گال کہ محدث فقیح کی گال سازی اللہ کے تھا چھڑے لیکن اللہ کلام کی قربانی کون تھا رہی ریسوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قربانی نہ تھا رہی اللہ کے رسول کی حدیث اللہ رب العالمین جو کلام دنیا کے ہر انسان کے گال سے مقدم ہے هناك فضيلة حاصلة ہے يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي ایمان وارو تما کہیں کہ اللہ الله اللہ جو رسول کا اجیا نہ بتایا کہیں کہ الله نے اللہ جو رسول کا اجیا نہ بتایا جو انت بتا اعمالکم وانتم لا تشورون یہ نہ دیا جو تمہاں جو سب نیکیوں چٹ تھی ونجن تمہاں کے خبر ہی نہ ہو جائے کہ کہ اللہ کا الله سنیا جو اللہ جو رسول کا اجیا بتایا اے تمہاں جو نیکیوں سب جو سب چٹ تھی ونجن انہی جے کرے کہیں بھی شخصیت مانو کے اللہ الحجرات کی آیت ہے مفہوم میں واضح آیت ہے تو دنیا کے اندر کا بھی شخصیت نہ ہے یہ جو مقام اللہ کے گال کا ہوجائے محمد رسول اللہ کے حدیث ہوجائے اڑی یعنی دنیا میں کا شخصیت پیدا تھی نہ اللہ کے علم میں سب کا جو خالق ہے مالک کا ہے راضی کا ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کہ ہک جو نالو وٹھی کرے قرآن کریم یہ چھ ہزار چھ سو چاس آیت نما ہکڑی آیت میں کہ جو نالو وٹھی تھی سر ہاں تو فلان جی گال اللہ کے رسول کے مقابلے میں منی وقت جو لیکن ذخیرہ قرآن میں ایڈی کاب گال موجود نہ ہے تو خالص اسلام گودام جو مقصد یہ ہے تو خالص اسلام اللہ کے وہی جو نالو آئے این جے کو مانو دنیا میں اللہ کے وہی کے مطابق قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارے گزارے زندگی بسر کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کے دربار میں ویندو اللہ رب العالمین کے حضور ویندو وہ مانو کامیاب انہیں کے فلاح میں انہیں کے کامیابی میں کیا بھی قسم جو شک نہ ہے وہ مو کاب ہے انہیں جو ہی ہر مسلمان پابند آئے لیکن شیطان انسان جو واضح دشمن آئے شیطان انسان جو کلو دشمن آئے دنیا میں انسان لائے کئی مواقع سے وہ گناہ کے نیکی کرے پیش سنگارے مزین کرے کرے سٹھو تام پیش تو نیکی ہے یہ جو کم ہے یہ تو چنگائی کی مقصد اللہ کا کے پرے کرے جہیں مانو اللہ کے وحی کا پرے قرآن سنت کا پرے تھی شیطان پنجے کم میں حرکت میں ہربن میں شیطان مکمل طور پہ کامیاب تھی الحمد الحمدللہ دنیا کے اندر صرف ہکڑی جماعت ملنی صرف ہکڑی جماعت ملنی جیسا مانن کے یا دعوت دیسی تھی تمہیں اچھا اللہ کے قرآن کے پان خود پڑھو اچو اچھا اللہ کے رسول کے خود پڑھو اللہ کے کے کے رسول حدیث خود اچھی پڑھو دنیا کے اندر بے شمار مانو ملندا اکثریت ہوا نظر ایندی جیسے بابا جے تاکہ چاہا تک عربی زبان جو علم نہ ہے تمہاں قرآن کے نہ پڑھو ترجمے کا تمہاں حدیث کے نہ پڑھو تمہاں گمراہ کی گئے اللہ اکبر قرآن سنت کے پڑھ گمراہیا ہے تو ہدایت کا خزانہ کتنے پیل ہدایت کا خزانہ کیڑی جگہ پہ آئیں کے اچانک فلاں جگہ ہدایت کا خزانہ صرف اتنی جماعت جماعت اہل حدیث ہے کھڑو صحیح مسلم کے کھڑو ابی داؤد کے کھڑو سنن نسائی کے کھڑو ابن ماجا کے کھڑو مصنف عبد الرزاق کے کھڑو مصنف ابی یالا کے کھڑو مصنف ابن ابی شہبا کے کھڑو مصنف عائشہ کے کھڑو مصنف احمد بن حمبل کے کھڑو تمہاں خود مطالعہ کرو تمہاں خود رسو انشاءاللہ تمہاں پڑھ تم پوئے مجبور تھی ویندو کہ جے کہ وہ حق ہے اللہ کے وحی پہ عمل کرنے والی کا جماعت ہے تو وہ جماعت اہل الحدیث ہے یا فخر سے گالا چھ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد نہ ہے تو خود کھڑی پڑی دیتے پڑی دیتے اللہ کے وہی کے پڑی دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے پڑی دیتے پر شیطان انہیں رستے کا ہٹان جلائے مختلف حربہ استعمال کرائیں دو شیطان جا مختلف حربہ ہٹا ہیں گمراہی جا چند اسباب ہیں جن دے کرے انسان انہیں خالص وہی کا خالص روشنی کا انہیں خالص دین کا انسان راہ راست ہٹی ویسے ان سب کا پہروں سبق پہ ذریعہ شیتان جو پہن ہوں تو انسان کے دل میں وسلسا پیدا کرا پیدا کری ہے دل چویتی وساں نفس انسان کے ان شاری ہے ان گناہ کے گناہ کے شیتان انسان کے ساموں مزین رکھے تو مہنگا نفس جو پیروکار تو وہ چاہیے دادا آؤں نماز ائیں پڑھندس جے مجھے دل چوندی جے مجھے دل چوندی آؤں نماز ائیں پڑھنا تیار نہ آیا یہ اللہ جو رسول پڑھی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کھائی ہے شیطان چوندو تو انسان جو پنجو ضمیر ہے پنجی دل ہے پنجو نفس ہے یہ ہر انسان کی دل چاہے انہوں زندگی گزارے جے ہر انسان پنجے دل کے مطابق پنجے ضمیر نفس کے مطابق زندگی گزاری دو ہر انسان جو نفس ہر انسان جو خواہشات ہر انسان جو پسندیدہ ان جا اختیارات انتخابات کئی انسان کا مختلف ہوں تو مسلمانوں میں بہتر کے بجائے ہزارہ کروڑا فرقہ ہر کہیں جی دل چوے تھی ضمیر زمیر ہے خواہش آئے ہے پسند آئے انہیں کے مطابق وہ زندگی گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی خواہش پرست انسان کے بارے میں قرآن کریم میں انتہائی سخت وعید گزاریا ہے فرمایا آرائی تھا من اتخذ الہہ ہوا ہو افا انت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اثرہم یسنعون او یاقلون انہم اللہ کل انعام بل ہم ازل سبیلا اے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتماں جسو تھا تو جن مانو پنجے خواہشات کے پنجو رب چھائے ورتو ہے جو پنجے رب کے خوش کرن گھرجے یہ ہوں پنجے خواہشات کے پنجے نفس کے خوش کرے تو جو مجھے دل چوندی ایو کندی یہ شیطان جو حربو ہے انسان کے اللہ جو وہی سے ہٹانے جلا ہے آخر تو وقت تو دل ہے تنجا تو جذبات آئیں تنجا تو خواہشات تنجو خواہشات آئیں پنجے جذبات سے مطابق زندگی گزار یہ تنجے دل چاہتی ہیں گزار اللہ رب العالمین فرمائے تو اے اللہ کے رسول ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو فاس انت تکون علیہ وسیلہ جہ مانو پنجے خواہشات کے پنجے رب چاہے ورتو آئے فرمائے نہ نہ خوش خوشی میں مبتلا نہ انہم اللہ تعالیٰ نام و سبیلا یہ نفس نفس نفس پرست پرست نہیں انسان انسان جانور آہن آہن آہن بلکہ کا بدتر بدتر یہ یہ انہیں بارے میں میں خوش خوش مبتلا نہ نہ تو کی کی کی گال گال گال بدھن پیا پیا سمجھن کے کے کے عمل کندا کندا پجاری شیطان بھاری ہے اے اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواہنن کے اللہ جو قرآن پڑھی بدھائے ہوتا اللہ جی وہی پڑھی بدھائے ہوتا کوئی جے کنا تواں جے گال کے قبول نہ تھا کن تہنن کے اتنی بیماری لگی چکی ہے ہکڑے مرض میں مبتلا تھی چکا ہے انہیں بیماری میں مبتلا ہوجن جے کرے اللہ جے وہی جو انکار کرے رہا ہے وہ بیماری کے لیے ہے انما یتبعون اهواهم یہ مانو پنجے خواہشات دے پویا ہلن جا ہلن جا پنجے خواہشات دے پویا مانو جو مثال جانورن میں بھی بدترین جانور کتو جو ہے انہیں جو مثال ہے کتے دے تمام لچ کھنی جیکن ان تے حملو کندو ان جے پویا لگندو ترے تو ان کی زبان نکتی پہ ہوندی ہے سہ کندو پیو ہے جیکن تمام ان کے چڑے جو کہ من کے چھاں میں وجی وہی رہے ترے تو ان کی زبان نکتل ہوندی سہ کندو پیو منا وہ کہیں بھی حالت میں خوش کونے نفس رسول رسول رسول بنی اسرائیل اللہ اللہ بے شمار آیا پر کاہری گال ہوا انہی صاحب صاحب کے کے کے خلاف ہوندی تب کچھ کچھ نبیوں انہوں انہوں کوڑو کرے کرے اے قتل کی بیماری بیماری اتنی خطرناک آئے یہ ایڈو زہر آلودہ مرض آئے انسان کے انہیں گناہ سے وامادہ کرے تو جو اللہ کے نبی کے قتل کرے اللہ کے نبی کے قتل کرے کرے اب اندازہ لگائیوں لگائیں خواہشات پرستی کی بیماری اساں کے تو کونے لگن ان وبا میں اساں تو مبتلا نہ ہوں یہ مرض اساں اساں کے نہ چکو پہنجی پہنجی زندگی شکل و صورت پہنجو لباس پہنجی خوشی غمی جہاں مرض میں مبتلا تھی بنی اسرائیل کی قوم ہلاک تھی گئی تباہ تھی گئی برباد تھی گئی وہ قوم اے اللہ کے رسولن کے نبین کے انہیں پورو کرے چلو انہیں بیماری میں اثر مبتلا نہ ہوں آن کو تمام آسان ننڈڑو کو مثال دیں گے جو دین اسلام مسجد کے چو دیواری تھی محدود تھی ہے جدہ جو مسلمان بھا مسجد میں نماز پڑھنے لائے تین سگریٹ کھیسے میں کھی کر جتی میں رکھ اسلام اسلام کے دائرے اندر آنے داخل سے ہے باہر بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر گھر کے اندر دوستو ہزار سانگر اسلام کی کا پابندی نہ ہے اسلام کی پابندی اتنے رہی ہے تمام جو شیشے میں سات نشہ اوور کیا ہے وہ اساں جو مسلمان بھا کدی کرے رکھندو آئے جھٹی کے اندر ایں مصنوعی ٹوپیوں اساں جو مسجد میں پہلو ہوندی وہ اچھی متے پائے وتی اگر متے اگاڑے نماز پڑھ جائز کو مت اگاڑے باہر گھمن بھی تو سٹو کو شریعت کا بھی تفریق کوئی ہے نماز باہر کی زندگی کے حوالے سے اسلام امتیاز نہ اندر مت ڈچل ہوج مت اگاڑ ہوجائے اسلام میں اڑو کو امتیاز نہ ہےزو خانے سے بیہ کر مت کری فرض نماز پڑھی کر سنتوں پڑھی کر مسجد کے جیت کا پہنچ मस्तिचे अंदरी हाल मां ॿाहिरि निकिरंदे पंहिंजे सलवार खे हेठि कंदा आहियूं मूंखे ॿुधायो या कहिड़ी शइ आहे नस्ती आहे ख़्वाहिशात आहे दिलि चवे थी त मुंहिंजी सलवार अधु फुट मुंहिंजे पेर जे हेठां हुजे माण्हू चवनि त वाह साईं केॾो सुठो कपिड़ो पातो अथसि केतिरो सुठो नौजवान लॻे थो शलवार जेकॾहिं मुंहिंजी भेरियुनि खां मथे हूंदी त माण्हू मुंहिंजे मथां हलंदा ऐं काश अलाह जे रसूल सलाहु जी उहा हदीस सां ॿुधी हुजे اللہ تعالیٰ نظر رحمت سان کون دسندو ائی جے مانو جسے اللہ تے اللہ دی نظر رحمت نہ ہوجے اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تھا کہ جے کنے قیامت کے دن اللہ کی رحمت موسا شامل حال نہ ہوندی تاں محمد رسول اللہ جنت میں داخل تھی کون سلا او محمد رسول اللہ جنت میں داخل تھی کون سلا اللہ جو پیغمبر فرمائے تو تین قسم کے مانن دا اللہ تعالی قیامت کے دن نظر رحمت سان سے گناہ کے کون کندو ولا ينظر پار کوم بلائیں محمد لاہو اللہ سبحانہ و تعالی پیار محبت سے کلام بھی کو جائب وان احسان کرتل احسان کیا ہے اللہ رب العالمی رضا کے اللہ ہے تو ان کو تانا پینے کی ضرورت ہے नवे परसेंट अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके तव्हांखे चवंदा ग्राहक खे चवंदा दादा हीअ शइ असांजी सौ रुपये में वरितल आहे ऐं तोखे पंजानवे में कीअं ॾियां पंज रुपिया त मूंखे मुनाफ़ो ॾे ऐं ख़बर पई त मार्केट जो असरु रेट असी रुपिया असी रुपये में वठी आयो आहे कसम खणी करे शइ विकण जे लाइ मुनाफ़ो वधीक कमाइण जे लाइ साम्हूं वारे खे धोखो ॾियण जे लाइ कसम खणी दुकान वारो चवंदो आहे त मुंहिंजे हेतिरनि जी ख़रीद आहे लिहाज़ जेतिरे में तूं घुरींदो ओतिरे में आउं कोन भुरी सख़्त ज़ात सां मुहबत आहे छा असां अलाह रबुल आलमीन खां जन्नत वठी सघंदासीं असांजे ईमान जी हालत इहा आहे असां कहिड़े स्टेज ते वेठा आहियूं अलाह जे रज़ा जे लाइ अलाह जे ख़ुशि करण जे लाइ अलाह जे लाइ अलाह ताला सां प्यार सां गुफ़्तगु करण जे लाइ असां पंहिंजे सलवार खे हमेशह जे लाइ मस्तु न बल्कि हर वक़्तु पंहिंजे भेजनि खां मथे नथा रखी सघूं तव्हां फ़ैसिलो कयो त ईमान असांजो केतिरे क़दुरु आहे जो नेकीब सां कोन था करे सघूं इहा इंसान जी ख़्वाहिशात आहे दिलि में ख़्यालु पैदा थिए थो त माण्हू फलाणे सलवार बेजनि खां मथे रखी आहे माण्हू चवनि दादा नंढे भाउ जी सलवार पाए आयो आई नंढे भाउ जी सलवार पाए आयो یا پیسہ کون وہ کپڑوں تھوڑا خرید کیا اے مو فلان تھا کھلن تھا رکھن ہلے یہ سود ہے اللہ کے غذب جو سود ہے اللہ کے رحمتہ بے احتنائی ہے ان کا بے پرواہی ہے تو اللہ کے رحمت کی ضرورت نہ ہے اللہ کے قیامت کے پیار محبت سے کلام کی ضرورت نہ ہے مختلف دنیا میں مش کرا ہے میرے تان سے بچنو ہے قیامت کے مو تم کو بھی کم کون تعل اللہ رسو موسو جی ساتھ کے رب ٹھائے رکھ کے باوجود اللہ ان کے گمراہ کرئی مان کے تمہیں مسائل بدائد تو جواب ساموں ڈاک خبر ہے میرے ان مسئلے کی خبر ہے بیاج کھائیں آرام ہے مجھے خبر ہے رشوت بچن آرام ہے مجھے خبر ہے غیبت کرن حرام آئے مکے خبر آئے پیغمبر کے حدیث کی مخالفت کرن حرام آئے یا مکے خبر آئے پر خواہشات کے مرض میں مبتلا ہو جن کے کرے علم ہو جن کے باوجود اللہ انہیں سے گمراہ کرے چھڑوا انہیں کہ عمل کی توفیق کون سی ملے عمل کی توفیق پیغمبر کے اطاعت کی توفیق انہیں مانو کے کون سی ملے علم آئے پر علم ہو جن کے باوجود گمراہ کی چھڑوا ارے نمونے سا شیطان جو پیو ہر کو کڑو ہندو آئے پر تمہاں جا آباؤ اجداد तव्हांजो ख़ानदान तव्हांजा नसल तव्हां जूं पीढ़ियूं गुज़री वियूं हिन दीन ते हाणे तव्हां जेको आहे सो का हदीस पढ़ी करे क़ुर जी का आयत पढ़ी करे तव्हां हुन पुराणी ॻाल्हि खे छॾे ॾींदो इहो शैतान जो हरबो आहे तव्हांजा अबा दादा फलाणो तव्हांजो पीउ एतिरो अकिलमंद इंसान तव्हांजो ॾाॾो हेतिरो इल्मु रखण वारो माण्हू छा उन ई हिन शइ जी ख़बर कोन हुई जो अॼु वरी तूं पंहिंजे अबनि दादनि जे दीन खे छॾे करे قرآن سنت کے ہل تو موبائل دعوت دین تھا ان کے حل میں اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے مشرق بنیادی اختلاف ابو سفیان کے جنرل بادشاہ پینے دربار میں گھرایا ابو سفیان کا پوچھ تو نبی تمام مکے کے اندر نبوت کی دعویٰ کرے تو ان کا اختلاف کیا بنیاد پہ آئے نقطۂ اختلاف جو بنیادی آئے وہ یہ آئے کہ اللہ جو رسول چلے تو پترو کو ما یقول آبا حکم چلے دو تمہاں انہیں کے جیسی تمہاں جا ابا دادا چون تھا تمہاں جا بزرگ چون تھا تمہاں جا ودا چون تھا تمہاں مجھے پویا ہلو اجب الحمدللہ اسان جی دعوت یہ ہی ہے کہ تمہاں کے جے کہ زندگی گزارنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت کے مطابق گزارنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق گزارنی ہے قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈے